حمید نے بیان کیا کہ میں نے انس رضی اللہ عنہ سے سنا وہ بیان کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خندق کے شروع ہونے سے کچھ پہلے جب خندق کی کھدائی ہو رہی تھی میدان خندق کی طرف تشریف لے گئے آپ نے دیکھا کہ مہاجرین اور انصار رضوان اللہ علیہ مجمعین سردی کی سختی کے باوجود صبح ہی صبح خندق کھودنے میں مصروف ہیں ان کے پاس غلام بھی نہیں تھے جو ان کی اس کھدائی میں مدد کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تھکن اور بھوک کو دیکھا تو آپ نے دعا فرمائی اے اللہ زندگی تو پس آخرت ہی کی زندگی ہے پس انصار اور مہاجرین کی مغفرت فرمائیو یعنی در حقیقت جو مزہ ہے آخرت کا ہے مزہ بخش دے انصار اور پردیسیوں کو اے خدا صحابہ رضی اللہ عنہ نے اس کے جواب میں کہا ہم وہ ہیں جنہوں نے محمد کے ہاتھ پر اس وقت تک جہاد کرنے کا عہد کیا ہے جب تک ہماری جان میں جان ہے یعنی اپنے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بیعت ہم نے کی جب تلک ہے زندگی لڑتے رہیں گے ہم صدا صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار آٹھ سو چونتیس